ایوب نے ابو عثمان نہدی سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں دروازے کی حفاظت کروں پھر عثمان بن غیاس کی حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6213